ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے سیدھے اے بے نماز جہنم میں جاؤ گے جس روز کے وہ تخت تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے تو با کرو خدا نمازیں پڑھا کرو مکرو فریب سے ہر دم بچا کرو مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہر بل مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے جو ترک کی نماز تو وہ ناس ہو گیا جس نے پڑھی نماز تو وہ پاک ہو گیا پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے مت کھاؤ سود سود کا کھانا حرام ہے بس یہ دعا خدا سے میری صبح و شام ہے پابند بھی نماز کو کر دو نماز کا اور اس کے دل میں شوق بھی بھر دو نماز کا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ناراض اپنی بیوی سے ہوتے ہو ہر گھڑی کہتے ہو کام اس کو تم ہر وقت ہر گھڑی اس کو بھی ہے نماز سکھائی کسی گھڑی تم سے نکاح کر کے مصیبت میں ہے پڑی دیکھو نماز پڑھنا نہ اس کو سکھاؤ گے بیوی کے ساتھ خود بھی جہنم میں جاؤ گے اے نماز کو کرنا نہ تم قضا قرآن میں یہ صاف ہے کہتا ہے کہ بریا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی سہران جات کا یہی سر پر اڑائے گی شمرے لعین سر کو جو تن سے جدا کیا اس دم سرے حسین تھس سجدے جھکا ہوا اہل جہاں کو شوق شہادت دکھا دیا حق کی رضا میں اپنا ہے کیا گھر لٹا دیا دیکھو کہ کیسی کیسی عبادت نماز ہے بھولے دم بھی وہ نعمت نماز ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز نماز قول رسول ہے اے مومنو نماز خدا سے ملائیں گی مرنے کے بعد گلشن جنت دلائیں گی خالق سے تمہیں روز جزا بخشوائیں گی جنت میں ساتھ اپنے تمہیں لے کے جائیں گی ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے جو کچھ کے مرتبہ تھا بتایا نماز کا ہو وے گسر پہ حشر میں سایا نماز کا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھ لو نماز دل سے تو ہو جاؤ گے ولی کھل جائے گی پھر آپ سے دل کی کلی کلی مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا یہ مرتبہ خدا نے بنایا نماز کا توفیق مجھ کو دے دے تو اے میرے کبریا کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا توفیق مجھ کو دے دے تو اے میرے کبریا کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے